جعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے اوراق بن مالک نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر رات کو اٹھ کر آپ نے تہجد کی آٹھ رکتیں پڑھیں اور دو رکتیں صبح کی اذان و اقامت کے درمیان پڑھیں جن کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے فجر کی سنتوں پر مداومت ثابت ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انسٹھ